ابو اسود دیلی نے بیان کیا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس سے حدیث بیان کی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ ایک سفید کپڑا اوڑے سو رہے آپ ایک سفید کپڑا اوڑے ہوئے سو رہے تھے میں پھر حاضر خدمت ہوا تو ابھی آپ سو رہے تھے میں پھر تیسری دفعہ آیا تو آپ بیدار ہو چکے تھے میں آپ کے پاس بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ نہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اسی پر مرا مگر وہ جنت میں داخل ہوگا میں نے پوچھا اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نے جواب دیا اس زنا کیا ہو اور چوری کی ہو میں نے پھر کہا اگرچہ زنا کیا ہو اور چوری کی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کا ارتکاب کیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ یہی جواب دیا پھر چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو ابو اسود نے کہا ابو ذر رضی اللہ عنہ آپ کی مجلس سے نکلے تو کہتے جاتے تھے چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو تہتر